صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا سامین کرام آپ جانتے ہیں جب سے دنیا میں اسلام آیا حق آیا اللہ کا پیغام آیا اللہ کے پیغمبر آئے اور اللہ کی کتابیں نازل ہوئی اس وقت سے باطل بر سر پیکار ہے حق کا مقابلہ کرنے کے لیے سچ کو دبانے کے لیے جھوٹ نئی نئی تدبیریں اختیار کرتا ہے جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے کی طرف لے جانے کے لیے شیطان مختلف راستوں سے اور مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے حق اور باطل کی لڑائی یہ آج کی اب کی امریکہ اور افغانستان کی اور ہندوستان کے مسلمانوں اور فرقہ پرست طاقتوں کی یہ آج کی لڑائی نہیں ہے دنیا کے پہلے انسان پیغمبروں کے والد ابو الانبیاء سیدنا آدم علی نبی علیہ السلاۃ وسلام نبوت سے کر کر جب اس دنیا میں تشریف لائے اسی وقت سے حق اور باطل کی کشمکش شروع ہو گئی بلکہ اس حق اور باطل کی لڑائی کے سلسلے کو ہم اس دنیا سے کھینچ کر عالم ازل کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں ابھی آدم علیہ سلاط وسلام کے جسم مبارک میں روح کو نہیں داخل کیا گیا تھا اللہ نے کہا وہ اس اللہ جدو اللہ ابلیس ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم علیہ السلاط وسلام کو سجدہ کرے تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی لیکن ابلیس نے منع کر دیا ابا وستبر امین من فرین اس نے انکار کیا تکبر کیا اس نے اللہ کے سامنے اپنی حجت کو قائم کیا کہ مٹی نیچے ہوتی ہے اور آگ اوپر کی طرف جاتی ہے نیچے والا اوپر والے کی طرف رکو کرے سجدہ کرے آپ کیسا حکم دے رہے ہیں کہ اوپر والا نیچے والے کی طرف رکو اور سجدہ کرے خلق تنی من و خلق من تین آپ نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا آنکھ کو نیچے جلائیے تو آنکھ اوپر کی طرف لپٹیں جاتی ہیں اور مٹی کو اوپر ڈالیے تو مٹی نیچے کی طرف آتی ہے اسی وقت جب حضرت آدم علیہ السلاط والسلام کا مجسمہ تیار ہوا ابھی آپ کے جسم مبارک میں روح کو داخل نہیں کیا گیا تھا حق اور باطل کی لڑائی جنت اور جہنم کا مقابلہ سچ اور جھوٹ کا ٹکراؤ اور اسلام اور شیطانیت کی مزاحمت اسی وقت سے شروع ہو گئی یہ اللہ کا قانون ہے اللہ کا دستور ہے کہ اللہ تبارک تعالی حق کو بلند کرنے کے لیے حق کو باطل کی چٹانوں سے ٹکراتے ہیں اور باطل کو حق کی چٹانوں سے ٹکراتے ہیں اللہ تعالی قادر مطلق ہے ان اللہ علی کل شعین قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں موسا علیہ السلام کو پیدا کریں پھر اون کو پیدا نہ کریں لڑائی ختم ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو پیدا کریں اور نمرود کو خود اللہ پیدا نہ کرے اس کے ماں کے پیٹ میں اس کو ختم کر دیں یا اس کو حکومت نہ دیں یا اس کی انانیت کو کافور کر دیں جو اللہ زمین و آسمان کے بنانے پر قادر ہے اور انما امرہ اذا ادا ارادا ان یقول الح کن فیکون وہ اپنے کن سے آسمانوں کو بنایا زمین کو بنایا پہاڑ کو بنایا سمندروں کو بنایا تو ایک نمرود کو آنے سے نہیں روک سکتا تھا اللہ کیا نمرود اللہ کی مشیت کے بغیر اللہ کی مرضی کے بغیر چور دروازے سے آ گیا کیا فرعون اللہ کی تخلیق کے بغیر چور دروازے سے آ گیا کیا شداد کیا آمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں نہیں آئے اور شب ہستی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کون سی اور شخصیت پسندیدہ ہے امام الانبیاء ہیں امام الاولین ہیں امام الاخرین ہیں آپ سید الانس ہیں سید الجن ہیں شافی محشر ہیں ساقی کوثر ہیں لولا کا لما خلق الافلاق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ہوتے تو ہم زمین و آسمان کے نظام کو نہ چلاتے آپ کی وجہ سے کائنات میں بہار ہے آپ کی وجہ سے سمندر میں روانگی ہے آپ کی وجہ سے چاند میں چاندنی ہے ستاروں میں چمک ہے اور پھولوں میں مہک ہے یہ کائنات کی رنگ رنگلیاں اور یہ کائنات کی رونق آپ کی ذات گرامی کی وجہ سے ہے لیکن آپ کو ابو جہل کتنا ستا رہا تھا ابو لہب کتنے تانے مار رہا تھا کفار مکہ مشرقین مکہ منافقین عبداللہ ابن عبی ابن سلول عبداللہ ابن سبا یہود نصارہ عیسائی جو آپ کے ازلی دشمن تھے دن کے چین اور رات کے سکون کو آپ ان لوگوں نے حرام کر رکھا تھا اللہ کی نگاہ میں آپ پسندیدہ تھے ابو جہل کو ختم کر سکتے تھے ابو لہب کو سفید ہستی سے مٹا سکتے تھے جس انگلی سے اس نے اشارہ کر کر کہا تب لکھ جماعتنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ستیہ ناس ہو باللہ کہ آپ نے ہمیں اسی لیے جمع کیا وہ انگلی اٹھنے سے پہلے میرا اللہ اس ہاتھ پر لقوہ تاری کر دیتا بیت المقدس پر حملہ کرنے سے پہلے حملہ آوروں کو اللہ تباہ کر دیتا برباد کر دیتا بابری مسجد کی طرف انگلیاں اٹھنے سے پہلے اور مورتی رکھنے سے پہلے اللہ قادر مطلق تھا کہ ان کو تباہ کر دے برباد کر دے مسلمانوں کی نسلیں ختم کرنے والے اسلام پر انگلیاں اٹھانے والے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے اور اللہ کی توہین کرنے والے مذہب اسلام کے دشمن کیا سمجھتے ہیں کہ میرے اللہ کو طاقت نہیں ہے اور میرے اللہ کو قوت نہیں ہے اور میرے اللہ کی طاقت اور میرے اللہ کی قوت سے یہ لوگ باہر ہیں وبا تس کو تو میم رتنگ آپ کے گھر میں اگر نیم کا درخت ہے آپ اس کے پتوں کو نہیں گن سکتے آپ نے دھان کی کھیتی کر رکھی ہے اس کی شاخوں اور بالیوں کو گن نہیں سکتے میرا اللہ کہتا ہے پوری کائنات میں جتنے درخت آئے اور جتنے درخت ہیں اور جتنے درخت قیامت تک پیدا ہوں گے ایک پتی میرے علم اور میری قدرت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی پتی حرکت نہ کرے اور نمرود چور دروازے سے آ جائے فرعون چور دروازے سے آ جائے ہمان چور دروازے سے آ جائے شداد چور دروازے سے آ جائیں عبداللہ ابن ابئی ابن سلول عبداللہ ابن سبا یہ چور دروازے سے آ جائیں کیا گزری ہوگی میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کی چہیتی اور آپ کی کائنات کی نور نظر ہماری اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ متحرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی آپ کی ماں پر تہمت لگے کیا بیتی ہے آپ پر آپ کی بہن اور بیٹی کی آبرو کی لٹنے کی خبریں میڈیا اچھالے کیا بیتتی ہے ہمارے دلوں پر ہماری ماں ہماری بیٹی ہماری بہن کی حیثیت کیا ہے اما عائشہ صدیقہ طاہرہ متحرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے ایک آنسو کے قدرے پر ان کے جسم کے پسینے کے ایک قدرے پر کائنات کی تمام عورتیں فدا ہیں قربان ہیں پھر بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر لگنے والی دھول کا مقام اور اس مرتبے کو دنیا کی تمام مومنہ اور تمام متقیہ صالحہ اور تمام کائنات کی عورتیں رابعہ بسریہ بن جائے میرے رب کی قسم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے پیر پر لگنے والی دھول کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تہمت لگائی گئی کہ صفان ابن معطل کے ساتھ الحاظ بلّہ ناجائز تعلقات ہو گئے منافقوں نے ہموا کھڑا کر دیا کیا میرا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے کیا میرا اللہ نہیں جانتا تھا کہ سچائی کیا ہے جھوٹ کیا ہے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کے جسم میں دوڑنے والے خون کے قطروں کی رفتار سے اللہ واقف ہے اتنے بڑے عمل کو نہیں جانتا صحابہ فرماتے ہیں آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے مسکراہٹ غائب ہو گئی آپ بات کرتے تھے لیکن چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی نماز کو آتے تھے چلے جاتے تھے ملاقاتیں ختم ہو چکی تھی اس لیے کہ یہ الزام سر چڑھ کر بول رہا تھا میرا اللہ قادر مطلق تھا کہ ان منافقوں کے زبان پر اللہ تعالیٰ لکھوا تاری کر دے گا ان کی زبان کو کھینچ لیتا ان کی زبان میں کیڑے بھر جاتے لیکن اللہ کا ایک دستور ہے اللہ کا ایک قانون ہے اور وہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ حق کو منور کرنے کے لیے حق کو بلند کرنے کے لیے سچائی کو چمکانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اسے ٹکراؤ کا راستہ اختیار کراتے ہیں جہنم نہ بناتے اللہ کو کس نے مجبور کیا کہ اللہ آپ نے ہر شکرسی اور جنت کو پیدا کیا تو آپ جہنم کو پیدا کریں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ کوئی ابو جہل رہتا نہ کوئی ابو لہب رہتا نہ فراؤن رہتا نہ شداد نہ قارون نہ اسلام مسلمان کے دشمن سب کے سب مسلمان ہوتے ولو شاء اللہ امتا میرے اللہ نے کہا کہ اگر وہ چاہتا تو تمہیں ایک قوم بنا دیتا جہنم ہی نہ بناتا ٹکراؤ نہ ہوتا مزاحمت نہ ہوتی کہتے ہیں اللہ کائنات میں سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک پیغمبر ہیں اور آخا فرماتے ہیں البلائی البلا امبیا السل کائنات میں سب سے زیادہ مصیبتیں اور سب سے زیادہ آزمائشیں پیغمبروں کا ہیں پسندیدہ پیغمبر اور حادثے پیغمبروں کے ساتھ تصور کیجئے کہ طائف کی سرزمین میں ہمارے آخا ہمارے مولا کائنات کے سردار جس کی ذات گرامی پر ہماری مائیں ہماری اولاد ہماری جان قربان ہے اور اس قربانی پر ہم فخر سمجھتے ہیں سعادت سمجھتے ہیں کہ ہمارے خون کے خطرے آپ کی نام پر نچھاور ہو جائے آپ کی ذات گرامی کے لیے ہمارے خاندان کٹ جائے ہماری خوش نصیبی ہے آپ کے لیے مر مٹے ہماری جیت ہے کہ ہم نے اپنے جان کا نذرانہ آقا کے نام کے لیے قربان کر دیا وہ ذات گرامی جس کی تعریف رب کائنات کرتا ہے اور جس پر رحمتیں برکتیں رب کائنات نازل کرتا ہے رب کائنات پیغمبروں سے بات کرنا ہو تو کسی کو دور پر بلاتا ہے کسی کو سینا میں بلاتا ہے کسی کو مصر بلاتا ہے اور کسی کو فلسطین بلاتا ہے اور وہیں پر جبرائیل کو بھیج کر تحفہ دیتا ہے پیغام دیتا ہے لیکن یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اتنے زیادہ پسندیدہ اتنے زیادہ پسندیدہ اذا ہوا ما صاحب صاحبكم وما کو ان هو الا وحي يوحى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اللہ میرا قسم کھا کر ستاروں کی کہتا ہے کہ جب میرا محبوب مجھ سے ملنے آیا تھا یہ ستارے گواہ ہیں کہ مجھ سے اتنا قریب ہو گیا اتنا قریب ہو گیا کہ جتنا کہ تیر اور کمان کا فاصلہ ہوتا ہے کتنی محبت کے ساتھ اور کتنی چاشنی اور مٹھاس کے ساتھ اللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا تذکرہ سور کے اندر کرتا ہے دنا او ما بس اپنے رب نے ان کے ساتھ جو بات کی وہ بات کی ماں زاغ البصر ماں طغى یہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں یہ زبان کی لغزش نہیں واقعی ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے کہ جبریل امین علیہ السلاۃ وسلام نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ایک قدم وہ جبرائیل کا جو پیغمبروں کے پاس کتاب لے کر گیا صحیح پہ لے کر گیا وہی لے کر گیا جس کے ایک پر سے قوم لوت کی بستی کو جس نے الٹ دیا اور جس کا ایک پر کھلے تو مشرق اور دوسرا پر کھلے تو مغرب جو سکن کی کروڑ میں رکھ رفتار میں عرش سے لے کر زمین تک آ جاتا ہے ذی قوت عند ذل عرش مکین مطاعن سم امین وما صاحبکم بمجنون جس کی تعریف رب کائنات کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے بڑھنا یہ آپ کا کام ہے میرے رب کی قسم ایک قدم جبرائیل آگے لگائے گا تو وہ جل کر خاک ہو جائے گا یہ وہ ذات گرامی تائف کی سرزمین ہے اللہ انی ضعیف اشکو اے اللہ ایک ضعیف ایک کمزور بندہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے ادعو کا کدوائی بائی صرف فقیر جیسے پریشان حال محتاج اور فقیر تیرے سامنے محتاج ہوتا ہے رب کائنات آج کائنات میں سب سے زیادہ جو تیرا محبوب اور چہیدہ ابو لمبیا ہے اور امام الانبیاء امام الانبیاء ہے اور شافی محشر ساقی کوثر ہے آج اس کی جوتیاں پیر سے خون سے تر بتر ہونے کی وجہ سے نہیں لکھ رہی ہیں نہیں نکل رہی ہیں اے اللہ اگر تو راضی ہے فلا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دیا جائے لیکن اے اللہ اگر تو ناراض ہے تو ہم توبہ کرتے ہیں کیا جرم تھا کیا خطا تھی کیوں ٹکراؤ کا راستہ ملا تھا کیوں ابو جہل پیدا ہوا تھا کیوں ابو لہب پیدا ہوا تھا کیوں ادبا تھا کیوں اقبا ابن ابھی مویت نے آپ کا وہ چہرے انور کہ جسے دیکھ کر چاند شرما جاتا ہے اور سورج شرما جاتا ہے ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہنے مبارک تھا اور چودوی کا چاند تھا میرے محبوب جلوہ فروز تھے میں کبھی چاند کی چاندنی کو دیکھتا میں کبھی چہرے انور کو دیکھتا میرے رب رب کی قسم چاند میں داغ نظر آیا میرے محبوب کا چہرہ چاند سے زیادہ مجفا اور مصفا اور پاک اور طاہر ہے اس چہرے پر ابن ابی مویت نے تھوکا ان کے دندان مبارک شہید کیے گئے بدر کی زمین کو بولنے کی طاقت ہو بدر کہے گا میرے آقا اس رات کتنا تڑپے ہیں اور کتنا روئے ہیں آج جہاں مسجد عریش جہاں آقا نے جھوپڑ پٹی ڈال کر پتے ڈال کر سائمان ڈال کر ساری رات روتے رہے تڑپتے رہے اللہ ان تعبد ابدا پروردگار عالم میں نے سارے اسلام اور مسلمانوں کے نچوڑ کو خزانے کو بدر کے زمین میں جھونک دیا ہے مولا اگر آج ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا قیامت تک تیرا نام لیوا پیدا نہیں ہوگا زخمی گھوڑے ٹوٹی تلوار پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے بھوک اور پلاس کی حالت کیا ضرورت تھی مزاحمت کیا ضرورت تھی ٹکراؤ کا راستہ کیا ضرورت تھی بدر میں آنے کی بدر کہاں مدینہ منورہ کہا عہد کہاں مدینہ منورہ کہا تبوک کہاں مدینہ منورہ کہا ٹکراؤ سے بچنا یہ گویا باطل سے ہاتھ ملانے کے مترادف ہے نہیں ہم امن سے رہیں گے ہم سیکولرزم کو چاہتے ہیں ہم جمہوریت کو چاہتے ہیں ہم مساوات کو چاہتے ہیں یہ کنٹری ہندو کی کنٹری ہے یہ ملک ہندوؤں کا ملک ہے یہاں رہنا ہے کمپرومائز کر کر رہنا ہے میرے اللہ کی قسم یہ اسلام کی زبان نہیں ہے ٹکراؤ ہوگا مقابلہ ہوگا اور پولوں کا نظرانہ جانور کا نذرانہ مال کا نظرانہ اولاد کا نذرانہ دینا پڑے گا جان پیاری ہے اولاد پیاری ہے پراپرٹی پیاری ہے غیروں کی نگاہ کے اندر کھٹکنا اچھا نہیں لگتا دے دو اسلام کو تین طلاق یہ اسلام وہ اسلام نہیں آدم علیہ السلام آئے ابھی دنیا میں نسلیں نہیں بنی تھی ابھی دنیا میں ملک نہیں بنے تھے ابھی دنیا میں آبادی وجود میں نہیں آئی تھی پہلے دو بیٹے قابیل اور حابیل حابیل حق کا پیغام لے کر آیا قابیل باطل کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے آیا ٹکراؤ ہوا نہیں ہوا ہندوستان نہیں بنا تھا انڈونیشیا نہیں بنا تھا ملیشیا نہیں بنا تھا پاکستان انڈیا ہندوستان نہیں بنا تھا ابھی آئے آدم ابھی دنیا میں کھیتی باڑی کیسے کی جاتی ہے کپڑا کیسے بنا جاتا ہے روٹی کیسے بنائی جاتی ہے زمین سے گیس اور پیٹرولیم کیسے نکالا جاتا ہے درخت کو کاٹ کر لکڑیاں بنا کر مکان کیسے بناتے ہیں نہ سائنس وجود میں آئی نہ ٹیکنالوجی وجود میں آئی نہ کوئی کالج کا دروازہ کھلا نہ کوئی یونیورسٹی نہ کوئی مدرسہ اور مکتب کا افتتاح ہوا ابھی انسانیت سرزمین کے اندر اس کا وجود آیا حابیل باطل کا جھنڈا لے کر آیا حابیل حق کا پیغام لے کر آیا قابیل اور حابیل میں حق و باطل کے علم بردار ہو کر ٹکراؤ ہوا اور حابیل اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا اور شہید ہونے کے بعد قابیل کو پچھتاوا ہوا کہ اس مردے کا کیا کیا جائے اسی وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حق کو چمکانے کے لیے اور باطل کو جو ہے پیروں تلے دبانے کے لیے زلیل کرنے کے لیے اللہ نے ایک مردہ کبے کو زمین پر رکھا اور ایک دوسرا کبا آیا اس نے اپنے ڈھونگ سے زمین کو کھودا اور کھودنے کے بعد اس مردہ کبے کو اس میں میں دفن کیا تو قابل کو سمجھ آ گیا کہ مرے ہوئے چیز کو کو مری ہوئی کس طریقے سے زمین میں دبایا جاتا ہے اس لیے کہ کائنات میں پہلی موت تھی کائنات کا پہلا قتل تھا کائنات کے اندر پہلے حق و باطل کی مزاحمت تھی کائنات کے اندر پہلی مرتبہ سچائی اور جھوٹ کا ٹکراؤ تھا کائنات میں پہلی مرتبہ جنت اور جہنم کا مقابلہ تھا جنت شہید ہو چکی تھی حق شہید ہو چکا تھا سچائی اپنے آپ کو اللہ کی راہ کے اندر جان کا نظرانہ پیش کر چکی تھی اور باطل کپ کپا رہا تھا باطل ڈر رہا تھا باطل لرز رہا تھا کہ کیا کیا جائے حق مر کر بھی زندہ ہوتا ہے اور باطل زندہ رہ کر بھی مردہ زندگی گزارتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ عزیز ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حضرت امام حسین اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے لیکن ان کی شہادت ایک زندگانی جاویدانی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے ہر کوئی اپنی اولاد کا نام حسین رکھتا ہے ہر کوئی جہاد کے تذکرے کے ساتھ حسین کا نام لیتا ہے ہر کوئی شجاعت اور بہادری کے تذکرے کے ساتھ حسین کا نام لیتا ہے قتل حسین اصل میں مر گئے زید ہے اور یہ زید زندہ رہ کر بھی نام نہ کما سکا شہید ہو گئے لیکن ان کی شہادت نے ایک زندگی کو جنم دیا جو صبح قیامت اور میدان محشر پل سرا اور جنت میں بھی وہ شہادت نام روشن کرے گی اور یزید نے زندگی پائی لیکن وہ زندگی ایسی کہ جس کسی کی زبان پر اس کی تعریف نہیں اس کی تعمید نہیں قابل نے قتل کر دیا دنیا نے کہا کہ قابل جیتا دنیا نے کہا کہ حابیل ہار گیا لیکن اسلام نے کہا کہ حابیل جیت گیا اور قابل ہار گیا یہ قتل اصل میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اصل میں اس کی موت ہے کائنات میں آقا نے فرمایا کہ جب تک قیامت تک جتنے قتل ہوں گے حجاج ابن یوسف نے صرف اپنے ہاتھ سے ایک لاکھ بیس ہزار افراد کو قتل کیا جتنے قتل ہوں گے مرڈر ہوں گے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا پہلے قتل کا گنا قابل کے دفتر میں لکھا جائے گا اور پھر قاتل کو اس کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ دنیا کو قتل کی راہ اسی نے بتائی اور شادی میں کوئی رسم ایجاد کرے گا یہ سوچ کر کے اللہ نے مجھے حرام کا مال دیا ہے ناجائز دولت دی ہے ایک نئی چیز پیدا کرو پہلے بچپنے میں شادیاں ہوتی تھیں کیسے بس بریانی ہوتی اور متنجن مظفر مٹھا ہوتا لوگ پان لیتے شکریہ ادا کرتے تحفہ دیتے جی حالت کا زمانہ تھا کسی کی سوجی اس نے روٹی کو ایجاد کیا کسی کو ایک قدم آگے بڑھا حرام کا پیسہ تو اس نے سوئیاں سامنے رکھی کسی نے بھونی مرغ کو رکھا کسی نے بکرے کی ٹانگ کو رکھا کسی نے ویجیٹیرین کو رکھا کسی نے نان ویج کی ہزاروں قسموں کو رکھا میرے اللہ کی قسم تمہاری شادی اور بیاہ میں سنت کی محفل میں سنت کے اسٹیج میں اگر تم نے کسی نئی چیز کو ایجاد کیا اور آگے اسے دیکھ کر کوئی کمینہ کوئی ملون اس طریقے کو اپنائے گا اسے عذاب بعد میں ہوگا اس ایجاد کرنے والے کو خدا خبر میں لاٹیاں پہلے برسائے گا اس لیے کہ میرے محبوب نے کہا تھا ناگمن نکاح برکا اے سرو ما کہ برکت والا نکاح وہ ہو جس کو سمیٹا جائے جس میں خرچے کم ہو جس نے نت نئی رسمیں پہلے شادی محل تھا کوئی ڈیکوریشن نہیں تھا پرانے زمانے کی پلیٹ ہوتی تھی اور مکیش کی لتا کے پرانے گانے لوگ سنتے سمجھ میں بھی نہیں آتے تھے اب ایل سی ڈی ہے دلہا دلہن کو بعد میں دیکھتا ہے آنے والا لچا لفنگا زنا کی نگاہ سے دلہن کو پہلے دیکھتا ہے کیمرہ والا ٹھنڈی اٹھا کر اس کے سینے پر کونی مار کر اس کے چہرے کو دیکھتا ہے داڑی منڈا وکیل اور داڑی منڈا گواہ جو گھر کا کوئی اور فرد ہے خاندان کا فرد ہے جو دفتر میں گواہ اور وکیل کا نام لکھ دیا گیا وہ دلہا سے پہلے جا کر آرس سے مذاق کرتا ہے اور اس کے چہرے کو دیکھتا ہے اس کے جسم کو چھوتا ہے ارے بڑے نخرے کیا کرتی تھی اب دستخط کرنے میں شرم گئی تھی بے حیائی کی باتیں اس کے ساتھ کیا کرتا ہے جو رسم بد کو ایجاد کرے گا اور قیامت تک جو اس رسم بد پر چلے گا اللہ تعالیٰ پہلے کس کو عذاب دیں گے مسلمانوں ہماری نماز کا حساب دینا ہمیں مشکل ہے ہمارے روزے کا حساب دینا ہماری اعمال کا حساب دینا تلاوت کا تحجد کا ذکر وزکار کا ہماری زندگی کا حساب دینا حدیث پاک میں سرور کونین آقا آخا ہے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت کے دن یہ قدم ایک آگے نہیں بڑھے گا ایک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک کہ انسان سے پانچ چیزوں کا سوال نہ کر دیا جائے تیری زندگی تو نے کس میں صرف کی تیری نمازوں کا کیا ہوا تیرے مال کہاں سے آیا تیرا مال کہاں خرچ ہوا ہم جواب نہیں دے سکتے ہم جواب نہیں دے سکتے اپنے مال کی آمدنی کا حساب دنیا کے ٹیکس کے محکمے کو اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ہم جواب نہیں دے سکتے اللہ کو کیا جواب دیں گے ہمارے امال کا جواب دینا مشکل اور جس نے ہمارے کاموں کو دیکھ کر مر گئے کیبل باقی ہے مر گئے کلر ٹی وی باقی ہے مر گئے ہماری تصویریں باقی ہیں مر گئے خاندان کے اندر قبیلے کے اندر ہمارے گھرانے میں وہ لچے لفنگے کپڑے جن کو پہن کر کلی کا کتا اور سور شرماتا ہے وہ کپڑے باقی ہیں تم مر کر چلے جاؤ گے ماڈرن پوج بننے والوں امریکہ کے پجاریوں اور ماڈرن تہذیب کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والوں جنہوں نے تمہاری ماں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹا جنہوں نے تمہاری ماں اور بہنوں کی عصمت اور عفت کی چادر کو چاک چاک کیا جن کو تم بھگوان اور دیوی اور دیوتا سمجھ کر سیکولرزم کا پیشاب پی کر جن کی تعریف کرتے ہوئے تم تھکتے نہیں تم مر کر جاؤ گے اور اپنی نابالغ بیٹی اور اپنی نابالغ بچی کو جو منڈے چٹ تم نے لباس بنایا تھا اور تم قبر میں چلے گئے کسی شادی کے موقع پر وہ بچی وہ نواسی وہ پوتری کو لباس پہنایا جائے گا تیرے قبر میں جوتے بڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کیا تجھے یہ نہیں بتایا گیا الحیا شعبت من المان اظالم دستہ مسنا بیما شیتا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے جو کپڑے بڑوں کے لیے حرام وہ کپڑے چھوٹوں کے لیے حرام جو چیزیں بڑوں کے لیے حرام وہ چیزیں چھوٹوں کے لیے حرام سونا بڑوں کے لیے حرام سونا بچوں کے لیے حرام چاندی ایک انگوٹی سے زائد بڑوں کے لیے حرام اور چاندی ایک انگوٹی سے زائد بچوں کے لیے حرام گندے کپڑے بڑوں کے لیے بڑی عورتوں کے لیے حرام گندے کپڑے اور گچھے کپڑے چھوٹی بچوں کے لیے حرام مر کر جائے گا نانا دادا باپ بھائی قبر میں جوتے پڑیں گے اپنے امال کا تو جواب نہیں پوتریاں اور پوترے اور گھر کی اولاد ٹی وی دیکھ رہی ہے یہاں ریموٹ کو آن کیا ٹی وی آن ہوا قبر میں جوتے پڑنے شروع ہو گئے اس نے پوچھا اے رب کائنات یہ کیوں جوتے پڑ رہے ہیں یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے یہ سانپ کیوں ڈس رہا ہے کہاں کہا جائے گا یہ تمہارے امال کی کرتوت ہے جو تم نے L C D colour T V جو دنیا میں دے کر آئے جو تصویریں کھچوا کر آئے آج تمہارے کلیری بھان آج تمہاری پوتریاں آج تمہارے نوازے گھر کو آئے اور جس کو اٹھا کر دیکھا اور عبرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو وہ تصویر کو یاد کر رہے ہیں وہ جو ہے تمہاری ٹی وی کو کھول رہے ہیں وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں جب وہ آئیں گے قبروں میں میں نمٹوں گا لیکن تم نے گناہ کو ایجاد کیا اس لیے سب سے پہلے تمہیں قبر میں عذاب ہوگا اے طاقت ہمت اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے کی کرو حرام پناہ کرو حرامی پناہ کرو کبھی دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کو ایکسپٹ نہ کی ہے نہ کر رہی ہے نہ قیامت تک کر پائے گی یہ نہیں ہو سکتا یہ میرے اللہ کا دستور ہے میرے اللہ کا قانون ہے لاکھ تم کہو ہم سیکولر ہیں تم میلاد کے اسٹیج میں پنڈت کو بلاؤ تم میراج کی محفل میں پوپ اور فادر کو بلاؤ تم مندروں کے لیے دان دو تم اپنی پیشانی پر پٹے کھینچ لو دھوتی پہن لو زنر ڈال لو ولن تردان کل یہود ولن سارا ملتا ہوں باطل فرقے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم باطل فرقوں کے اندر دم نہ ہو جاؤ اور اسلام کو چھوڑ نہ دو یہ نہیں ہو سکتا تم فساد سے نہیں بچ سکتے تم مسجدوں کے جلائے جانے سے بچ نہیں سکتے تم دکانوں کے قسمتوں کے تباہ اور تاراج ہونے سے نہیں بچ سکتے یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ حق کو بلند کرتے ہیں باطل کے ٹکراؤ کے ساتھ اللہ پیغمبر کو چمکاتے ہیں باطل کے ٹکراؤ کے ساتھ اللہ موسا علیہ سلاط وسلام کو روشن کرتے ہیں فرعون کے ٹکراؤ کے ساتھ اللہ کا دستور ہے ابراہیم علیہ سلاط وسلام کا نام بلند کرتے ہیں کے وجود کے ساتھ میرا اللہ میرا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کر کر کہتا ہے ورفانا ذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا کل کوثر ہم نے آپ کو مقام عطا کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا فتحنا فتح مبینا ہم نے تمہارے لیے کھلی ہوئی کامیابی دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصر من اللہ وفا تم قریب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر انسان کا شیطان اس کو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے اس کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے آتا ہے اس کو جہنم میں دے جانے کے لیے آتا ہے لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے شیطان کو آپ کے تابع کر دیا حدیث میں آتا ہے انسان پیدا ہوتا ہے انسان کی پیدائش کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے شیطان گمراہ کرتا ہے اور فرشتہ راہ راز دکھاتا ہے شیطان نماز کو چھڑواتا ہے اور فرشتہ نماز کی دعوت دیتا ہے شیطان داڑھی اڑانے کی دعوت دیتا ہے فرشتہ داڑھی رکھنے کی دعوت دیتا ہے شیطان رسوم خرافات بدعات اور رواج کرنے کی دعوت دیتا ہے اور جو ہے فرشتہ اس کو روکتا ہے یہ ٹکراؤ ہوتا ہے آقا سے پوچھا گیا اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا گیا فرمایا کہ ہاں پیدا کیا گیا اسلمنی لیکن وہ شیطان میرے تابع ہو گیا اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر انیس سو سینتالیس سے لے کر اب تک تقریباً چھپن ہزار سے زائد فسادات ہوئے ہر فساد میں مسلمانوں کا مال گیا جان گئی دکانیں گئی ہر فساد میں مسلمانوں کے ساتھ نیا تجربہ کیا گیا نیا ہتھیار اپنایا گیا نئی ٹیکنالوجی اور نئی پالیسی اپنائی گئی پہلے مسلمانوں کو ختم کیا جاتا تھا تو ایک کے بدلے مسلمان سو بچوں کو مجاہدوں کو شہیدوں کو جنم دیتا تھا افغانستان کی وہ کون سی گلی ہے افغانستان کا وہ مٹی کا کون سا توڑا ہے کہ جس پر امریکہ اور اس کے چمچوں نے بمباری نہ کی ہو میرے رب کی قسم جمعہ کا دن ممبر رسول اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں افغانستان میں طالبان اور مجاہدوں کے اسلام نام لیواؤں کے علاوہ امریکہ کے بڑی بڑی طاقتور کوئی قوم ہوتی کبھی اس کا نام نشان مٹ چکا ہوتا کون سا بم تھا جو نہ ڈالا گیا کون سا ہتھیار تھا جس کا تجربہ نہ کیا گیا کون سی پالیسی اور ٹیکنالوجی اور سائنسی کرتب تھا جو ان پر نہ آزمایا گیا رشیا سے افغانستانوں والوں کی جنگ ہو رہی تھی ایک اللہ والے نے تحجد کے وقت افغانستان کے ایک عالم کو فون کیا اخبار اور میڈیا ایسے دکھاتا ہے کہ افغانستان جل گیا کوئی انسان باقی نہیں کوئی جانور باقی نہیں کوئی حیوان کا وجود نہیں بلڈنگیں گر رہی ہیں ہاسپٹل مسمار ہو رہے ہیں ندی اور تالابوں کے اندر زہر ملایا جا رہا ہے انسانیت ختم ہو چکی ہے بنو آدم کا وجود ختم ہو چکا ہے وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ تحجد کے وقت ایک مدرسے کے ملا کی یاد آئی کہا کہ میں خیر خیریت دریافت کروں میں نے فون لگایا اور پوچھا السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر خیریت تو ہے ہاں خیریت کہاں کیسی خیریت ہم اخبار میں دیکھتے ہیں میڈیا میں دیکھ رہے ہیں افغانستان سلگ رہا ہے افغانستان تباہ اور برباد ہو رہا ہے اس کے وجود کو ہستی سے مٹایا جا رہا ہے اس نے اللہ کے بندے نے کہا کہتے ہیں حضرت ان الفاظ کو سن کر ان جملوں کو سن کر میرے جسم کے اندر ایک لفظہ تاری ہو گیا اور لگ رہا تھا کہ اب میں کلمہ پڑھ کر دوبارہ مجھے ایمان میں داخل ہونا چاہیے میں کن یہودیوں کی بات میں آ گیا کون سی میڈیا پر ایمان لے کر آ گیا کون سے جھوٹے کتوں پر میں نے یقین کر لیا جب میں نے پوچھا کہ افغانستان کی حالت کیا ہے اس اللہ والے نے کہا کہ ہاں کہیں کہیں کبھی کبھی کسی علاقے میں کچھ پٹاخے پھوٹ جاتے ہیں اور خاندان اور برادری اور ہمارے ملک کے لوگ اگر گھر کا کوئی فرد اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگ تحجد کے وقت آہیں بڑھتے ہیں کہ مولا کہ ہماری روح اتنی ناپاک تھی کہ تو نے ہمارے بہن کی روح کو لے لیا ہمارے شوہر کی روح کو لے لیا ہمارے بیٹے کی روح کو لے لیا مولا ہمارے خطا کو معاف کر دے ہماری روح کو پاک کر دے ہماری روح کو اس قابل بنا دے کہ تیرے نام کے نام پر اور تیرے راستے کے اندر یہ نذرانہ پیش کر سکے ماتم نہیں رونا پیٹتا نہیں بلکہ سعادت سمجھتے تھے اللہ کے راستے میں جان دینے کو آج تک پنجاب کے اندر خالصان بنا ان کے نوٹ بن چکے تھے ان کے سکے بن چکے تھے ان کا پاسپورٹ بن چکا تھا اور ان کے ملک کی نشاندہی کہ ملک کا حدود اور ملک کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے پرائم منسٹر کون ہے وزیر خزانہ کون ہے وزیر دفاع کون ہے اور کمشنر کون ہے ہوم منسٹر کون ہے سب کچھ بن چکا تھا ایک وار کے اندر ایک لڑائی میں گولڈن ٹیمپل کے اندر جو وار ہوا ملٹری کا اور مداخلت ہوئی ایک وار کے اندر کہاں گئے سکے کہاں گئے وہ نوٹ کہاں گئے وہ پاسپورٹ کہاں گیا وزیر دفاع کہاں گئی ملٹری اور کہاں گیا خالستان نہ امیر رہا نہ مامور نہ حاکم رہا نہ محکوم نہ بڑے رہے نہ چھوٹے رہے اور اگر کچھ رہے سلاخوں کے پیچھے دہائیاں دے رہے ہیں تڑپ رہے ہیں دل ملا رہے ہیں کائنات پر ملا ڈالیے کوئی غیر اسلامی تحریک کوئی غیر اسلامی تنظیم کتنے دنوں تک سانس لیتی رہی ایل پی ڈیل کا وجود دنوں تک تھا لیکن اب ایل ٹی ٹی کا وجود کیا اثر زمین پر ہے کوئی باطل فرقہ بہت دنوں تک زمین پر قائم نہیں رہ سکتا فلسطین پر ماں اور بہنوں کے ساتھ وہ ظلم کیا گیا وہ ستم کیا گیا کہ ان کو بھوکے اور پیاسے رکھ کر ان کے سامنے مرے ہوئے بچھو رکھے گئے سام کے ٹکڑے رکھے گئے انہیں پنجرے میں رکھ کر درندہ صفت شکاری کتے کو پنجرے کے اندر باندھ دیا گیا زندہ انسان کے جسم پر ڈل ڈال کر ان کے ہڈوں میں سوراخ کر کر اس کے اندر مرچ کے پاؤڈر کو ٹھوسا گیا کیا فلسطین کا نام و نشان ختم ہو گیا کیا بیت المقدس کے نام لیوا ختم ہو گئے کیا یہ لوگ یہود اور نصارہ سے اسرائیل سے ان کو مصالحت کرنا چاہیے تھا یاسر عرفات جو امریکی ایجنٹ بن کر ابھرا مصالحت کی بات کی اور اس نے کمپرومائز کی بات کی کیا یاسر عرفات کی تحریک نے سر اٹھایا کیا یاسر عرفات کی موت عزت کے ساتھ ہوئی کیا یاسر عرفات کو لوگ عزت کے ساتھ سلام کرتے ہیں اور عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں آج جو یہ ذہنوں کے اندر بات ڈالی جا رہی ہے کہ مسجدوں میں سور ڈال دو صبر کر لو گالیاں دو صبر کر لو ماں بہنوں کی آوری لوٹو صبر کر لو یہ سیکولر ملک یہ جمہوری ملک کس دور میں ہم جی رہے ہیں سیکولرزم کی زندگی گزارنا ہو اسلام کے توف کو اپنے گلے سے نکال پھینکو مسلمانوں کے نام سے دیڑوں چماروں کے نام رکھ لو جاؤ میرا اللہ تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں تمہاری نمازوں کا تمہارے حج کا تمہارے وجود کا محتاج نہیں تم تمہارے آبا اجداد اور قیامت تک آنے والے اسلام اور مسلمان کے دشمن نہ خدا کی خدائی کو کم کر سکتے ہیں نہ خدا کی خدائی کی عظمت اور کبریائی کو بڑھا سکتے ہیں الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اختار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اللہ بلاؤ بلاو مرے اور گڑے مردوں کو زمین سے نکالو بلاؤ جنات کی جماعت کو بلاؤ بلاؤ شیطانوں کی جماعت کو بلاؤ آؤ آؤ میرے رب کا مقابلہ کرنے کے لیے اور میرے رب سے مزاحمت کرنے کے لیے خدا کے وجود اور نبی کی شان کے اندر گستاخی پیدا کرنے کے لیے کہا لا تنفذون الا بسلطان کہاں بھاگو گے کہاں بھاگو گے آسمان کو چیر کر بھاگو گے وہاں اللہ ہوگا اور زمین کو سوراخ کر کر جاؤ گے وہاں اللہ ہوگا سمندروں کی گہرائی میں جاؤ گے وہاں مچھلی کے پیٹ سے لا الہ الا انت سبحان کا انی کمت من الظالمین کی آواز سنائی دے گی درختوں پر چڑھو گے وہ شعین اللہ یہ سب ہو بھی سدا سنائی دے گی چڑیوں کے پاس جاؤ گے جنگلوں کے پاس جاؤ گے گھروں میں جاؤ گے سب میرے رب کی کبریائی بیان کر رہے ہوں گے گے سب میرے رب کا نام لڑے رہے ہوں گے اسی کے لیے زمین آسمان میں بڑائی ہے اسی کے لیے تاریخ ہے اسی کے لیے سنا ہے کہاں بھاگو گے بھاگنا ہو تو جاؤ کفر کا پیالہ پیو اور کہو اور کہو مسلمان غلط کر رہے ہیں صاحب مسلمان غلط کر رہے ہیں جذبات میں نہیں آنا چاہیے میسور کا ہم دورہ کر کے آئے بہت افسوس بہت ٹو مرنے کا مقام اپنی جوتی لے کر اپنے سر پر مارنے کا مقام بلکہ میں یوں کہوں گا اپنا پیشاب کر کر ڈوبنے کا مقام احساس قتل ہو گیا اسلام کی عظمت مسجد کا تقدس اللہ کی بڑائی اور نبی کی شان اور اس کی عظمت ہم ہمارے دلوں سے نکل چکی اب اللہ کرنے والا نہیں پولیس کرنے والی اب اللہ کرنے والا نہیں قانون کرنے والا اب سور پڑے گا ہم بھیک مانگیں گے بھیا ہماری مدد کرو اب ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لٹے گی ہم بھیک مانگیں گے غیروں سے ہمارے اللہ کے قرآن کے اوراخ کو پٹاخہ بنا کر جلا دیا جائے گا ہم ہاتھ بدے کھڑے رہیں گے ہم بھیک مانگیں گے ہماری مسجدوں میں بتوں کو رکھا جائے گا ہم بھیک مانگیں گے پورے اے ٹو زیڈ ایک سے لے کر سو تک سب کا یہی کہنا مسلمان صحیح نہیں یہ فساد کے ذمہ دار میسور کے مسلمان ہیں بھئی کیا کیا انہوں نے سور رکھنے والا فسادی نہیں گولیاں چلانے والا فسادی نہیں رات میں دو بجے ڈھائی بجے مسلمانوں کے گھروں پر خاکی وردی پہن کر مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھ کر ان کی تلاشی لیتے وقت ہماری ماں اور بہنوں کے سینوں کو ہاتھ لگانے والا دہشت گردی فسادی نہیں کون فسادی جب مسجد میں خنزیر کو کاٹ کر ڈالا گیا اور کوئی مسجد کا چاہنے والا کوئی اللہ کا نام لینے والا کوئی اسلام کا شہدائی کوئی محبوب کا دیوانہ چیختے ہوئے گھر سے نکل گیا اے اللہ اے اللہ تیرے گھر کو ناپاک کر دیا گیا یہ کہنے کا حق نہیں اور کوئی ہمیں مارے ہم اپنی زبان سے آہ نکالنے کا حق نہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا آہ کرنے کا حق نہیں ہے مسجد میں مورتی رکھ دی جائے آہ کرنے کا حق نہیں ایک شہر کا بڑا کہنے لگا مسلمانوں نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا اس کو قانون کا ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا پولیس اپنا کام کر دی انتظامیہ مینجمنٹ اپنا کام کرتا مجسٹریٹ اپنا کام کرتا کنزیر رکھنے والوں کو پکڑا جاتا سخت سے سخت سزائی دی جاتی بابری مسجد کے قاتلوں کو سزا دی گئی اونڑی پانڈے کی مسجد میں خنزیر کے رکھنے والے کو سزا دی گئی جیل کے اندر جب رکھا گیا تو جیل میں رہنے والے بتاتے ہیں کہ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں جب وہ کھانے کی قطار میں لگتا ہے اتنا عزت اتنا اکرام اور احترام کیا جاتا ہے اور بے قصور مجبور مظلوم مسلمان کو ہمارے بھائی کو الزام کے بغیر داڑھی رکھنے کے جرم میں ٹوپی پہننے کے جرم میں اور اللہ کے گھر میں کنزیر رکھ دیا گیا اپنے گھر سے نکل کر آیا نعرے تکبیر بلند کیا اس نے حکومت کے خلاف پولیس کے خلاف نعرے لگائے اسے جیل کے اندر ڈال دیا گیا اس کی ماں ملنے آئی اس کا بھائی ملنے آیا اس کا پریوار ملنے آیا کہا گیا لو دیکھو یہ ٹیلیدیش کے آدمی ملنے آئے یہ دہشت گرد کے دوست اور اقریبا یہ دہشت گرد کی اما ہے یہ دہشت گرد کی بیوی ہے یہ دہشت گرد کا کس نے ابھی عدالت نے فیصلہ نہیں سنایا تم قانون کا احترام کرنے والے تم عدالت کی تعمیل کرنے والے یہ فطری بات ہے یہ فطری بات ہے آخا پر پتھر اٹھے اور صحابی خاموش رہے پوچھو ابو دجانا رضی اللہ تعالیٰ میدان میں ہیں تیروں کی برسات ہو رہی ہے آقا نے فرمایا جو میری ڈھال بنے گا جنت میں وہ میرا مصاحب ہوگا تیروں سے بچانے کا جو ذریعہ بنے گا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دو شکلیں تھیں چہرہ اور سینا آقا کی طرف کرتے اور تیروں کو پیٹ پر لیتے اور ایک شکل تھی کہ تیر سینے پر لیتے چہرے پر لیتے پیٹ پر لیتے اور پیٹ آخا کی طرف ہوتی میدان جنگ میں جب موت سر پر منڈلا رہی ہے انہوں نے آخا کا ادب آخا کا اکرام اور احترام اتنا بجا لایا کہا کہ آخا مرتے مر جائیں گے جامع شہادت نوش کریں گے آپ کی طرف پیٹ کرنا گوارا نہیں ہم سینے پر تیر لیں گے کہاں گئی کیا صحابی کو صبر کی آیتیں معلوم نہیں تھی ان اللہ صابرین آج میسور میں پورے خطبہ کی کل میٹنگ ہوئی اور طے کیا گیا کہ تم اپنے مقتدیوں کو صبر کی جو ہے چابی دو گے اپنے مقتدیوں کو صبر اور تحمل نبی کو معلوم نہیں تھا یا نبی دعا نہیں کر سکتے تھے ایک صاحب نے پوچھا میسور کے جو حالات آئے ہیں تو ہم کیا خلوط نازلہ دینا پڑے نازیلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظالم جابر اور فاسق قوموں کے تعلق سے بد دعا کی جائے اے اللہ شکتی شم ان کے استباق کو بکھیر دے مسجد جمع ہو ان کو ٹکڑیاں ٹکڑیاں کر دے زلزل اقدام ہوں ان کے قدموں کو زمین سے اکھاڑ دے اللہ و فارث بینا کلی وتیم ان کے آپس کے کلیمات کے اندر جدائی پیدا کر دے اور لا القوم مجرمین ان پر وہ عذاب نازل کر وہ عذاب نازل کر جو اس سے پہلے قوم مجرمین سے نہیں ہٹا بدوا کی جاتی ہے میرے آقا کی بدوا کو اللہ قبول نہیں کر سکتا تھا تائف کی سرزمین کے اندر کوئی جذبے والی بات نہیں کوئی شولہ بیانی نہیں کوئی بھنگ اور چرس کھا کر تیرا کبھی ممبر پر نہیں بیٹھا ہوا ہے قرآن کے حقائق اور تاریخ کی سچے شواہد تیرے سامنے رکھ رہا ہے تائف کی سرزمین کے اندر آخا کا جسم مبارک لہو لہان تھا پہاڑوں پر مسلط فرشتے کو میرے رب نے کیا آخا کے پاس نہیں بھیجا تھا کہ آپ اگر چاہیں اور بدعا دیں تو سارے تائف والوں کو چکی کے پاٹ کے اندر پیس دیا جائے اور اس وقت کیا آقا نے بدوا کے اس ہتھیار کو اپنایا اریش کے سائے میں بدر کے میدان میں میرے آقا ساری رات تڑپتے رہے بل بلاتے رہے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا تھا مسجد نبوی میں میرے آقا کا ممبر جنت کی سیڑھی تھی آج بھی ہماری ناک وہاں جنت کی خوشبو محسوس کرتی ہے میرے آقا کا روزہ آج جس جگہ پر ہے جس حصے پر میرے محبوب کا جسم ہے وہ حصہ عرش سے افضل ہے وہ حصہ جنت سے قیمتی ہے اس لیے کہ اس حصے پر محبوب کا جسم لگا ہوا ہے وہاں خوشبوؤں کی لپٹیں آتی ہیں وہاں نسیم بہار آتی ہے وہاں غم کافور ہو جاتا ہے وہاں جانے والا سخت ترین گرمی میں جب میٹھا شریر جو ہے بہترین شربت والا شربت پیتا ہے لذت والا تو جو لذت اسے محسوس ہوتی ہے اس سے زیادہ مزہ اس کو وہاں ہے ایک عاشق جو اپنے معشوق کی فراق کے اور ایک مجنون اپنی لیلا کی جدائی میں برسوں رو رہا ہو اور اس مجنون کو لیلا مل جائے اس عاشق کو معشوق مل جائے اور اس بچھڑی ہوئی ماں کو اپنا نور نظر لگتے جگر مل جائے میرے رب کی قسم اس ماں کے جذبات کو وہ تصویر تسکین نہیں ملے گی اس مجنون کو وہ مزہ نہیں آئے گا اس عاشق کو معشوق کی جو ہے ملاقات سے وہ لذت نہیں ملے گی جو اس ریاض الجنہ میں جا کر اس جنت کے ٹکڑے میں جا کر اور اس ممبر رسول جو جنت کی سیڑھی ہے وہاں جا کر اور وہ چبوترا جس پر بلال حقشی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر کبھی اذان دیا کرتے تھے نماز کی طرف کامیابی کی طرف بلایا کرتے تھے وہ نبی کے روزے کی جالی وہ گمد خزرا وہ نبی کا روزہ روزہ جہاں جنت کا بھینا بھینا سہانا سہانا منظر ہوتا ہے ہم میرے آقا کو وہ سرزمین کا مقام وہ سرزمین کا مرتبہ معلوم نہیں تھا کہ میرے آقا کو جس کے سینے پر کنام پاک کی صبر کی آیت نازل ہوئی اسے کیا ضرورت تھی بدر جانے کی کیا ضرورت تھی سجدے میں جا کر وہاں دعا کرنے کی کیا سجدہ مسجد نبوی میں نہیں ہو سکتا تھا کیا سجدہ ریاض الجنہ میں نہیں ہو سکتا تھا کیا دعائیں اس جو ہے جنت کی سیڑھی ممبر ممبر پر نہیں ہو سکتی تھی کیا دعائیں وہ چبوترا جہاں بلال کھڑے ہو کر اشد ان محمد رسول اللہ کی صدا لگایا کرتا تھا اللہ کے لیے بتاؤ کہ دعا ریاض الجنہ میں زیادہ قبول ہوتی ہے یا دعا بدر کی صحرا میں اور بدر کی وادی میں زیادہ قبول ہوتی ہے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ریاض الجنہ مسجد نبوی اور اس جنت کے سہانے منظر کا کیا مقام اور کیا مرتبہ لیکن حالات سے ٹکرانا خدا کی قدرتی مزاحمت کرنا حق و باطل کا ٹکراؤ یہ خدا کی قدرت یہ خدا کی سنت تھی اور نبی نے سنت کو قبول کیا صحابہ نے قبول کیا مسلمانوں قبول کرے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہم گئے ہم نے وہاں کے منسٹروں سے پوچھا کیا ہے تو انہوں نے کہا ہمارے مسلمان جذبے میں آ گئے اٹھاتے ہی پتھرا پھینکنے لگے نعرے بلند کرنے لگے ایک طرف گولیاں ایک طرف میں یہ کہتا ہوں قانون اس کی اجازت دیتا ہو قانون اس کی اجازت نہ دیتا ہو قانون سے بالا تر جذبات ہیں جذبہ عشق تعلق لگاؤ محبت لگن یہ کسی قانون کو نہیں مانتا آپ مجنون کو قانون نہیں سکھا سکتے نبی کے جان کو قانون نہیں سکھا نہیں سکھا سکتے قانون وہ ہم جیسے پاگلوں بے وقوفوں کے لیے ہے اللہ کے لیے بتاؤ جمعہ کا دن اللہ کے پاکیزہ اور مقدس گھر کے اندر صاف صاف کھڑی کھڑی بات ہر انسان ایک تو مدرسے کا ذمہ دار وہ اپنے قبضے میں بڑے بڑے علماء مفتیان کرام کو لیا ہوا ہے گواہ ہیں اس بات کے کہتے ہی ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا میسور میں تو اس نے کہا ہمارے نوجوان ٹی وی کے اندر دہشت گردوں کو دیکھو یعنی مجاہدوں کو دیکھ کر یہ دہشت گرد ہیں وہ کہہ رہا ہے ان کو دیکھ کر جذبے میں آگے ان حضرت تمہیں جمعہ کے بیانہ میں ان کو بولو ایسا جذبے میں آنا کو کر کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ایک بات کہتا ہوں اللہ کے لیے فیصلہ کرو ہم کوئی بھڑکیلی اور ہم کوئی جو ہے جذباتی تقریر جوشیلی تقریر کر کر ٹکراؤ تم فائدہ کرو ہم نہیں کہتے مسلمان ٹکراؤ پیدا نہیں کرتا لیکن ٹکراؤ ہو تو لنگے میں گھستا بھی نہیں اور بلوں میں پنا بھی نہیں لیتا سلمان کمزور ضرور ہے نت کا ضرور ہے ایک مجاہد جو اللہ کے راستے میں رشیا کے خلاف جہاد کر رہا تھا اللہ والے نے پوچھا اپنے گھر گئے بیوی بچوں کی خیر خیریت کی ہوئے کتنے برس ہو گئے اور کتنا عرصہ بیت گیا تو کہنے لگا دو چار سال کا عرصہ تو اس اللہ والے نے کہا بیوی کی خبر گیری کرنا تو چاہیے تھا تمہیں چالیس دن میں ایک مرتبہ جاتے دو مہینے میں ایک مرتبہ جاتے تو وہ کہنے لگا کہ حضرت اس منزل سے اگلی منزل جانے کے لیے بخدا میرے جیب میں دو روپئے نہیں ہیں جس کے جیب میں دو روپئے نہیں وہ وقت کی سپر پاور طاقت اور وقت کا فران امریکہ سے اس وقت طاقتور تھا رشیا اس سے ٹکر لینے کے لیے آ رہا ہے ان کے حوصلوں کی تو داد دو بھائی شہید ہو تمہاری قبروں پر کروڑوں سلام اور رحمت اللہ کی برکتیں تو پر نازل ہو اللہ کے راستے میں مرنے والے مٹنے والوں اللہ کے راستے میں دردر ٹھوکرے کھانے والو اللہ کے راستے میں غاروں میں پناہ لینے والوں اللہ کے راستے میں وقت کے فرعون سے ٹکرانے والوں والو وقت کے نمرود کہو ابراہیم سے ابراہیم آپ کیوں ان بتوں کو گالیاں دی تھی پوچھو پوچھو جب میلے میں بلایا گیا تو میلے میں چلے جانا چاہیے تھا تمہیں سیکولرزم کو اپنانا چاہیے تھا جمہوریت کو اپنانا چاہیے تھا اور تم ان کے ہاں میں ہاں ملانا چاہیے تھا تم نے کیوں کہہ دیا فقال انی بھائی بیمار ہو ہاں ٹھیک ہے مان لیا اگر تم بیمار تھے بسترے پر پڑے رہتے گلوکوز چڑھایا جاتا انجیکشن دیا جاتا اور تمہیں جو ہے دوائی دی جاتی یہ تم نے کیا کیا کہ تم نے بتوں کے سر اڑا دیے اور جب آئے وہ لوگ اپنے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے تو کہا کہ یہ کیا کیا ابراہیم تم نے تو ابراہیم علیہ سلا والسلام نے کہا یہ تو بولتے ہیں یہ سنتے ہیں یہ نفا نقصان کے مالک ہیں یہ زندگی اور موت کے مالک ہیں ان کے بڑے سے پوچھو کہ چھوٹوں کو کس نے مارا ہے ٹکراؤ کا راستہ کیوں اپنا آیا ابراہیم علیہ السلام بے وقوف تھے علیہ اللہ علیہ زب اللہ سم اللہ کیا آپ کا عقل نہیں تھی کہ وقت کے نمرود سے ٹکرانے کا انجام آگ کی بھڑکتی ہوئی اور آگ کی جھلستی ہوئی پھٹی کے اندر آپ کو ڈال دیا جانا اس کا بدلہ ہو سکتا ہے کیا ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے تھے کیا موسا علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وقت کے فرعون سے ٹکراؤ کا انجام کیا ہوتا ہے کیا آخا نہیں جانتے تھے ابو جہل ابو جہل اور ادبا اور شیبا کفار مکہ اور مشرقان مکہ اور یہود و نشارہ سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے کیا نبی نے کاب بن اشرف کو قتل کرنے کا حکم صادر نہیں کیا کیا نبی نے فتح مکہ کے موقع پر جہاں یہ کہا لا تصری کو ملولا لوگو آج تمہارا بدلہ نہیں لیا جائے گا تمہارے لیے معافی کا عام اعلان ہے لیکن اس وقت نبی نے کچھ جملے یہ بھی کہے تھے فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں اگر کعبے کے دیوار کی غلاف پر چمٹ کر معافی مانگے اس کو وہی قتل کر دو تمہیں نبی کی معافی یاد رہی اور نبی کا جذبہ انتقام بھول گئے نبی نے یہیں پر یہ بات کہی جب یہ بات آپ نے کہی تھی لا تشریف والے قبل آج کاٹا ڈالنے والے کا بدلہ نہیں مجھے مجنون کہنے والے کا بدلہ نہیں مجھے شاعر اور جادوگر کہنے والے کا بدلہ نہیں ہاں جو اسلام مسلمانوں کا دشمن جس نے نبوت کی شان میں گستاخی کی جس نے رسالت کی شان میں گستاخی کی یا اسے کٹر اور جو ہے کمی دشمن ہے کہ کعبے کے احاطے میں جہاں مچھر مارنا خدا کے قانون کے خلاف ہے مکھی کو مسلنا خدا کے دستور کے خلاف ہے یہ دشمن اگر کعبے کے خلاف کو کو چمٹ جائے تو ان یہ بھی یہاں مار دو اشرف جو نبی کو گالیاں دے رہا تھا شان میں گستاخی کر رہا تھا کہاں گئی آپ کی شان رحمت کہ آپ نے کہا کہ جاؤ کون ہے بہادر جو کابل اشرف کو اس کے خلے میں مار کر آئے کوئی اور نہیں ایک اندھا نابینا صحابی اٹھا گئے وہ اور جا کر وہاں وہ پہنچے کسی طریقے سے اور اس کے سینے میں گرا چھرا گھوم دیا اندھے سے اللہ نے وہ کام لیا نابینا سے اللہ نے وہ کام لیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مسجد زرار بنائی گئی ایک اور مسجد کے مقابلے میں مسجد زرار بنائی گئی تو اللہ کے حبیب پاک علیہ وسلم نے کہا کون اس کو گرائے گا کون ان کے بنانے والوں سے مقابلہ کرے گا نہیں نہیں بچ نہیں سکتے مقابلہ ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں چلنا پڑے گا موسا السلاط السلام کو تکالیف اٹھانی پڑے گی پھر اون لشکر پیچھا کرے گا سمندر سامنے ہوگا اور پھر اون لشکر پیچھا ہوگا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آئی جسم پر تائف کی سرزہ میں لہو لہان تم جیل سے بچنا چاہو لاٹھی چار سے بچنا چاہو اور دہشت گردی کے الزام سے بچنا چاہو اور مسلمان رہو یہ نہیں ہو سکتا مسلمان ہے لاٹیاں کھانی پڑے گی مسلمان ہے تو جیل میں جانا پڑے گا مسلمان ہے پکنا پڑے گا مسلمان ہے بیوی کو بیوہ بنانا پڑے گا مسلمان ہے بچوں کو یقین کرنا پڑے گا جس کو اپنی بیوی عزیز جس کو اپنے بچے عزیز جس کو اپنا مال عزیز اس کو اسلام کی کوئی ضرورت نہیں جائے وہ ایک کہنے لگا جذبات میں آ گئے میں یہ کہتا ہوں اور حدیث بھی بیان کی اس نے دیکھو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کتنی قیمتی مسجد ہے ایک بدوی آیا اور اس نے اس مسجد کے اندر استنجا کر دیا پیشاب کر دیا کیا نبی نے ٹکراؤ کا راستہ اختیار کیا کیا نبی نے لڑائی کا راستہ اختیار کیا نبی نے اس قوم کو مقابلے کی دعوت بھی کسی جنگ کے میدان میں بلایا بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے جب آسینوں کو اوپر کیا اور سینوں کو تان لیا کہ قریب تھا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کتوں کے حوالے اور پرندوں کو اور گد کے حوالے کر دیا جاتا اور اس کو زندہ زمین کے اندر گر گر کر دیا جاتا صحابہ کرام کے جذبات کا ابھرنا اور صحابہ کرام کا جذبات کا بے قابو ہونا میرے آقا میرے محبوب اگر نہ ہوتے خدا جانے اس بدوی کا انجام کیا ہوتا حدیث میں آیا آقا دو عالم وسلم نے کہا اے میرے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے یہاں ناپاک نہیں کرتے اس گھر کو بیٹا اگر تمہیں ناپاکی کی ضرورت تھی اور استنجا یہ دیکھیے وہاں استنجا کھانا ہے باہر وہاں درخت لگا ہے یا وہاں پر جو ہے بیت الخلا ہے ٹوائلٹ ہے وہاں پر جاتے اتنی بات کہی اس کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا جاؤ ذرا بالٹی میں پانی لے آؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے دھویا جب صحابہ کے نے دیکھا کہ ہمارے آقا اور ہمارے سردار اپنے ہاتھوں سے امام ایک بدوی کے پیشاب کو مسجد سے صاف کر رہے ہیں کہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے رک جائیے ہم صاف کریں گے اس نے اس حدیث کا حوالہ دیا دیکھو یہ طریقہ ہے صبر کیا گیا لڑائی نہیں ہوئی قتل نہیں ہوا جھگڑا نہیں ہوا ٹکراؤ نہیں ہوا مسجد کے اندر پیشاب کیا گیا مسجد کے اندر آج خنزیر ڈالا گیا ہم بھی یہی راستہ اپناتے حدیث کو سمجھنا تیرے باپ کے بس کی بات نہیں ہے حدیث حدیث ہے قرآن قرآن ہے شریعت شریعت ہے دنیا کے ہر راستے کے ماہرین جدا جدا ہیں انجینئر اپنا کام کرتا ہے E اپنا کام کرتا ہے ای این ٹی ڈاکٹر کے پاس کوئی دنیا کا گھامڑ اپنی بیوی کو ڈلیوری کے لیے نہیں لے جاتا اور کوئی لیڈیز ڈلیوری کرانے والی ڈاکٹر نہیں کے پاس کوئی سر کے درد کی بیماری لے کر نہیں جاتا اسکن اسپیشلٹیز آئی ڈاکٹر اور دماغ کے رگوں کے ہڈوں کے ہر چیز کا محکمہ لگ ہے اور وہ ماہرین اپنے شعبے میں وہ کام کر رہے ہیں شریعت کو چھوڑ دو ان کے ماہرین وہ کام کریں گے شریعت تمہارے اور میرے باپ کی جائیداد نہیں پراپرٹی نہیں اور جہیز کے اندر ملنے والی جہیز کی بھیک نہیں شریعت اللہ کا قانون ہے شریعت نبی نے بتایا ہے شریعت قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں میں ہے اس کو سمجھو علماء سے سمجھو ٹپ کو ڈاکٹروں سے سمجھا جاتا ہے بلڈنگ کے بنانے کو انجینئرنگ سے سمجھا جاتا ہے جانوروں کے دانے دینے کو اور پرورش کرنے کو ماہر حیوانیات سے سمجھا جاتا ہے کھیتی باڑی کو اگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے سمجھا جاتا ہے تو شریعت کو سود خوروں سے سمجھا جائے گا شریعت کو رشوت خوروں سے سمجھا جائے گا شریعت کو حرام خوروں سے سمجھا جائے گا شریعت تیرے میرے گھر کی لونڈی ہے کہ جسے ہر کوئی ٹانگ اڑانے لگے کہنے لگے کہ دیکھو نبی کی مسجد کے اندر بدوی نے آ کر یہ لفظ ہے بدوی کا یہ لفظ ہے بدوی کا برف ہے جس نے سور ڈالا انجانے میں نہیں ڈالا یہ بدوی تھا بدوی کس کو کہتے ہیں جس کو ہم عام زبان میں گوڑا کہتے ہیں جاہل کہتے ہیں انجان کہتے ہیں نادان کہتے ہیں اس نے نادانی میں پیشاب کیا تھا مسجد کی توہین کرنے کے لیے اگر پیشاب کرتا میرے آقا کچھ صحابہ کو کہتے کہ اس کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دو نادانی میں اس نے یہ کام کیا تھا نادانی میں کوئی ہندو مسجد میں آئے کوئی غیر آئے ہم ویلکم کریں گے ہم کچھ آمدید کہیں گے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے ہم ویلکم کہیں گے کر کے وہ نادان ہیں وہ جاہل ہے لیکن سور کا ڈالنا یہ کون سی جہالت ہے اور قرآن کے اندر غلاظت ڈال کر مسجد کے اندر ڈالنا یہ کون سی جہالت ہے اور مسجد کے دیواروں پر لڑکیوں کے مدرسوں کی دیواروں پر ان لڑکیوں کی شرمگاہیں چھڑا کر غیر قتل والا عزو چھڑا کر ان کے آبرو لوٹنے کی تصویریں چھپانا یہ کون سی جہالت ہے میں اللہ کے لیے کہتا ہوں حدیث کو اہل حدیث کے حوالے کرو محدثین حدیث کو بیان کریں گے مفسرین تفسیر کریں گے فقہ کو فقہا بیان کریں گے فتح کو مفتیان کرام دیں گے خطبہ خطیب دے گا نماز امام پڑھائے گا اذان موازن دے گا اور شریعت کا مسئلہ تو بیان کرے گا یہ کس نے اختیار تجھے اور تیرے باپ کو دے رکھا ہے یہ حدیث کی تشریح یہی ہے کہ مسجدوں کو توڑ دیا جائے صبر کر لیں سور ڈال دیا جائے صبر کر لیں لاٹیاں پڑے صبر کر لے ماں کی آبرو لٹے بہن کی آبرو لٹے صبر کر لے ایک بات بتاؤ مسجد کی عزت بڑی ہے یا ماں کی آبرو بڑی ہے شریعت کیا کہتی ہے بیٹی کی آبرو بڑی ہے یا اسلام کی آبرو بڑی ہے ارے اسلام اور خدا کی توحید اور خدا کا دین تو وہ ہے کہ نبی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا لیکن نبی کو اسلام کے لیے قربان کیا نبی کو پتھر کیوں پڑے اسلام کا مسئلہ تھا نبی کے گھر میں چراغ کیوں نہیں چلا اسلام کا مسئلہ تھا نبی کی بیٹی حضرت زینب کو حالت حمل کے اندر تیر چلائے گئے کیا میرا اللہ ان تیروں کے رخ کو نہیں موڑ سکتا تھا جس اللہ نے میدان جہاد کے اندر میرے نبی کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا تو کہا کہ اپنے پاؤں تلے سے ریت کے ذرات کو اٹھائیں مٹی کو اٹھائیں اور اس ریت اور مٹی کو کافروں کی طرف پھینک دیں تو یہی ریت ایٹم بام بن کر ان کافروں پر گرے گی جو خدا ریت کے ذرات کو گولیاں بنا سکتا ہے تیر بنا سکتا ہے ایٹم نچمب منا سکتا ہے اور کہتا ہے وما رمیتا اد رمیتا ولیکن اللہ رما اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے پتھروں کو بھیگا اور تیر کو بھیگا تو آپ نہیں تھے بلکہ ہم بھیگوانے والے تھے جب نبی کے ہاتھوں تیر آپ بھیگوانے والے تھے تو نبی کی بیٹی زینب نے کیا قصور کیا تھا کیا جرم کیا تھا مکہ سے سفر کر کر مدینہ منورہ جا رہی تھی اور ان کی زوجیت میں ابو لہب کا بیٹا آیا تھا اس نے لاکھ روکا کہا کہ زینب تم میری بیوی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہیں بیوی شوہر کے پاس رہتی ہے بیٹی ماں کے پاس رہتی ہے